تاکہ اس کے ذریعے ان کو آسمائیں اور جو کوئی اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا اللہ اسے چڑھتے ہوئے عذاب میں پیرو دے گا